فی القرآن المجید والفرقان حمید الحمید اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم

ان ان اللہ یغفر الذنوب جميعا واسلموا من قبل العذاب ثم لا تنصرون جمیا ربارک و تعالی فل قرآن المجید والفرقان الفرق الحمید نبے عبادی انی انل الغفور الرحیم عذابی ہوول عذاب العلی کیوں ٹھیک تو نہیں ان کو دو نا کرسیاں ایسا کیوں کرتے ہیں آیات مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند ضمن باتیں عنوان کے طور پر ہوں گی بعد میں آیات مبارکہ کا ترجمہ کروں گا تاکہ جب تک یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کی آیات کو نہیں سمجھیں اہل حدیث میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا میاں چنو سلام پھر کا بیٹھا میں نے کہا تم کوئی صورت اور پڑھو الحمد و شریف کی بغیر جاپ کہتا ہے کس طرح میں نے کہا اس میں تو تقلید ہے اور تم تقلید کے خلاف ہو اس دن اسرات المستقیم اثرات تو تقلید ہے اللہ نے فرمایا ایسا کرو جس طرح میرے انعام والے لوگ کرتے ہیں ویسا کرو وہ سیدھے راہ پر ہیں تم کوئی ایسی صورت بناؤ جس میں ہو کہ یار بلا العالمین ہمیں حدیث قرآن والا راستہ بتا بھائی راستہ حدیث قرآن والا ہے سیدھا شاید تم سمجھو کہ حدیث قرآن کے باہر کوئی راستہ ہے راستہ وہی ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا میرے انعام والے لوگوں والا راستہ مانگو وہ سیدھے راہ پر ہے اسی طرح کرو یا الحمد شریف جو ہے نا یہ ایسی صورت ہے سارا قرآن مجید اس کی تعویل اور تفسیر ہے وہ خاموش ہو گیا میں نے کہا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے اس لیے وہ ایسا انعام والے لوگ کون ہیں انعام اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین سبحان اللہ نبی صدیق شہید اور ولی صالحین میں اولیاء کرام ہن والا راستہ مانگو خاموش ہو کے چلا گیا اس لیے میں اولیاء کرام کی ضمن طور پر کچھ باتیں بیان کروں گا کچھ عقائدی ہوں گی کچھ اصلاحی ہوں گی بعد میں مبارکہ کا میں ترجمہ کروں گا گولنے والی سرکار کی مسجد میں بریلوی مدینہ مدینہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ وہ آ گیا فرمایا وہ مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی اسلام اسلام کرتے گئے بھائی مانو اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے مدینہ مدینہ کیوں کرتے پھر فرمایا امام حسین سے تمہیں مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے عرض کی نہیں فرمایا مناف کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے مدینے جا رہے ہو اور سے بیان آپ نے حدیث پاک پیش کی ایک صحابہ کی جھوٹھی جماعتیں جھوٹ کے خلاف میں آپ کو حق بتاؤں گا پہچان خود بخود کر لینا صحابی حدیث پاک ہیں صحابی سے صحابی نے پوچھا وہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام وہ تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا مناف کو مدین شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے مدینہ مدینہ کرنے سے کون مدینہ سے تو ہو آئے گی وہ ایمان سے کہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے وہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس اسلام کی خاطر جا رہے ہیں فرمایا دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا مدینے جانا نہیں ہے ترک وطن سنت نبوی ہے سبحان اللہ اسلام تیرا دیش ہے تو مستف ہے سنا لوگو اسلام ہمارا اتنا مستحکم مذہب ہے کہ معمولی سازش کو راہ نہیں دیتا اور جاسوسی بہت بڑی سازش ہے جہاں ایک جاسوس نقصان پہنچاتا ہے وہاں ہزار فوجی نہیں پہنچا سکتا اس لیے مذہب کے علامت پر کپڑا پہننا سخت جہالت ہے اور بے وقوفی کیونکہ کافر وہی کپڑا پہن کر دھوکہ دے دے عام لباس پہنو پھر یہ لوگ بزرگ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والے باطل والے لوگوں کا انسداد کر جاتے ہیں حفیظ جلندری کا شعر ہے کہ مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ارے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر وہ حافظ نہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ کلا کو والے آئے گے ارے موت سے ڈرنے والا تو مومن نہیں ہے ولی کا ہو سکتا پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ایک بزرگ نے کنٹھے پر کھڑا ہوں دریا کے دیکھا تو بچھو دوڑا آ رہا ہے بہت تیزی سے میں حیران ہو گیا اتنا بڑا بچھو میں نے دیکھا نہیں یہ دریا کی طرف ادھر دیکھا تو کچھوا آ رہا ہے کچھوا بہر بیٹھ گیا اور بچھو سوار ہو گیا کچھوا دریا پار کرنے لگا میں نے کشتی چھوڑ دی باہر گیا بچھو تیر کر دوڑا میں پیچھے دوڑ پڑا آگے گیا تو اللہ کا ولی درخت کے نیچے عبادت کر کے سویا آرام سے نیند کر رہا ہے کوئی محافظ وغیرہ نہیں ہے جس کا محافظ اللہ اسے کیا رکھے فرمایا سب اس پر حملہ کرنے والا ہے بچھو نے اس کو ڈھسا وہ ایک دوسرے کو ڈھستے ڈھستے مار گئے اور اللہ کا ولی آرام سے سویا رہا یہ ہے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی ابھی المومنین شہادت کی بشارت ہے محافظ رکھے آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آنا ہے بچا لو گے مسلمان موت اسرائیل السلام ہے وہ اپنے وقت کو آ جاتا ہے وقت سے پہلے کوئی محافظ نہ رکھ موت خود حفاظت کرتی کروڑوں محافظ ملا جب اسرائیل سلام آئے گا کوئی روک نہیں سکتا کروڑوں قاتل بٹھا دے اسرائیل سلام نہ آئے کوئی قتل کر سکتا نہیں موت تو اسرائیل سلام ہے اسے کون روک سکتا ہے اس سے کون وہی بھائی ایک وقت ہے موت کا ایک وقت ہے ہے تمہیں نیند رات بھر کیوں نہیں آتی بے چین کیوں ہے موت خود حفاظت کرتی ہے بھائی بات تو کیوں موت سے ڈر رہا ہے کاب شریف اور روز اقدس کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافق کو لے آؤ فرمایا چھین کر رکھ دیا شیخ الجامی نے پوچھا یا حضرت یہ کیوں چھینا آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو اس کی قدر نہیں رہتی ایک دن ہوگا اسے دیکھے گا کوئی نہیں پھر دو الفاظ فرمائے فرمایا بے مانو تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے دی جاتی اولیاء اللہ الگ کی بات جو صحیح معنی ولی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خدا کی قسم اللہ والے جو ہیں وہ خدا کو منواتے گئے ہیں دین کو منواتے گئے ہیں رسول کو اپنے آپ کو منوایا ہی نہیں اس لیے جو اللہ والا ہوتا ہے اسے نہ تعریف کی ضرورت ہوتی ہے نہ شکایت کا ڈر یاد رکھو تعریف اور شکایت سے تاری ہی نہیں ہوا تو اس کا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوا پھر اللہ تعالیٰ ان کو بنوا چھوڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے کے مبارک کے نیچے بیٹھے ہیں چلا دو یار آواز کام بس تھوڑا سا کوئی بات نہیں ٹھنڈا ہی بس بس بس صحابی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے چلا دو بھائی کر تشریف فرما ہے صحابہ گئے ارے جس کی گوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے دین سمجھا رہا یا رسول اللہ آپ بھی موجود ہیں اور ہم ریت انگاروں پر پیتے جا رہے ہیں خاموش آپ دیو منجوں کا مسئلہ کہ رسول جب خاموش ہے اس کے پاس جواب نہیں ہوتا صوفیاء کرام کا مسئلہ ہے کہ رسول خاموش ہو تو وہی اترتی ہے آسمان سبحان اللہ یہ مت کہو اسے پتہ ہی نہیں سبحان اللہ تو وہی آئی اللہ نے فرمایا اور سے سنو میاں بحث بہشتی آپ کو بحث دینے نہیں آئے میں آپ کو بحث کا راستہ بتانے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تدخل الجنہ تھا صحابہ تم خیال کرتے ہو تمہیں بحث ایسے مل جائے گا حیات مسل الدین خلو مسلّم قبل کو ابھی تو تمہیں پہلے جیسے ہی نہیں آیا جس کا دیکھو رسول بنا ہوا ہے صحابہ نے آپ کی یا رسول اللہ ہم سبھی پہلے کسی کو زیادہ تکلیفیں آئی تھی تو فرمان رسول ہے کہ وہ مسلمان کلمہ پڑھتے تھے کافر لوہے کے کنگیوں سے ان کے ماسک چون کر ہڈیاں بچا دیتے تھے اس لیے دعا مانگا کرو ہر بھی کافر جو ہے اس سے اللہ بنا دے جو دیر پا سزا دیتا ہے اس وقت ایمان پر رہنا مشکل ہے تو اللہ کی ادمائش اور امتحان بہت سخت ہے ہم امتحان اور ادمائش دینے کے لائق نہیں دعا مانگو یا رب العالمین ہم بدکاروں سے امتحان مت لیں اگر لیتا ہے تو پھر ہمیں ثابت قدم رہ مجھے ایک بریلی سوال کرنے لگا کہ اللہ کس کے ساتھ تھا امام حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ میں نے کہا ان اللہ صابرین سوابرین اللہ تو امام حسین کے ساتھ پھر کہتا ہے ہار کیوں گئے میں نے کہا تیری عقل کی کمی ہے یہ مجھے الدین چیز سے پوچھ کہتا ہے حسین زندہ یزید مر گئے ارے حسین جیتے یزید ہر میں نے کہا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ دو قسم کی مدد فرماتا ہے ایک تو تکالیف پر ثابت قدم رکھ کر شہادت کا مقام عطا کرتا ہے یہ بھی اس کی مدد ہے سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ شہید تیسرے درجے پر ہے ولی بھی بات یہ ہے دوسرا ظہری فتح دے دیتا ہے یہ دونوں طرف کی مدد ہے تو امام حسین کے اللہ نے شہادت دینی تھی یہی مدد فرمائی کہ تکالیف پر ثابت قدم رکھا اور آپ شہادت کا مقام لے گئے جس کا دیکھو منہ بے رسول لاشے کے رسول ارے محبت میں اتباع ہے اور عشق میں فنا ہے بغیر فرما برداری خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا جو کہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا جو کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں محبت نہیں رکھتا وہ دعوے میں جھوٹا جی ہے اور جو کہتا ہے میں محبت رکھتا ہوں بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا جی علیہ السلام ایک کسان کھڑا ہے رسول خدا ایک کترا کا مل جائے آپ نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکتا جس کو دیکھو آشے کے رسول بنے ہوئے بولنے والی سرکار نے فرمایا گمراہ لوگ آ رہے ہیں یا رکھتا کون فرمایا نعت عام پڑھیں گے اور درو شریف چھوڑ دیں گے مجھے کہنا ان کو اگر تمہیں ثواب کی ضرورت ہے تو ایک درو شریف پڑھو لاکھ نعت پڑھو سے زیادہ ثواب فرمایا بے بھی نعت نہ پڑھے جہل نواد نعت پڑھتے ہیں سارا کفر کرتے ہیں لاکھوں روپئے ناد خان کو عالم کو کچھ نہیں دیتے اس لیے جماعت سے علم نکل گیا ہے مدرسے کھولے عالم نہیں ملتا ہارون رشید نے ایک عالم نے کتاب لکھی دو لاکھ روپیہ دیا وزیر نے کیا یہ حضرت کیوں فرمایا جدھر پیسہ ہو لوگ ادھر ہوتے ہیں اس لیے لوگ علم پڑھیں گے خدا کی قسم اس جماعت سے علم نکل گیا ہے جاؤ مرتبہ میں دیکھو تمہیں بریلیوں کے متبے کی کوئی کتاب نہیں ملے گی کوئی حاشیہ نہیں ملے گا اگر ہاشیا ہوگا تو دیوبندیوں کا ہوگا اور متبہ ہوگا تو دیوبندیوں کا ہوگا کیونکہ بریلوی علم کی قدر ہی نہیں کرتا دیوبند مدرسہ بنائے گا امام کو مالک کر دے گا بریلوی مدرسہ بنائے گا امام کو غلام رکھے گا اور نات خون کو پچاس ہزار اور عالم کو دو ہزار بےمانو ہواشے کا نصور پچاس ہزار کے بغیر تو نعت نہیں پڑھ سکتے پھر آپ نے فرمایا ہے زبان تیری صدا خائیں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت فرمایا گمراہ لوگ آئیں گے نہ منظور حضور ہوں گے مدینہ مدینہ کریں گے مدینے والے سے دور ہوں گے یہ پیشین گڑیا دے گئے پھر انہوں نے فرمایا محافظ رکھنا کافروں کا طریقہ ہے مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے ایک بادشاہ تھا ادر علیہ السلام آ گئے فرمایا کہ تو کون ہو سنگا ادر علیہ السلام آج کی کون ہو فرمایا ادر علیہ السلام سمجھے ایک سال کی مولت دے تو آپ نے فرمایا جا اس نے سو کمرہ بنوایا کتنا تک بھی ٹائم ہے نیچے بیٹھ گیا ہر دروازے پر محافظ کھڑا کر دیا اب السلام تھا تو بہمان اسے پتا نہیں تھا کہ موت کو کون روکتا ہے اس نے کہا دروازے میں بند کر موت سے بچ جاؤں گا یہ بہمانوں کا طریقہ ہے اسرائیل سلام آ گئے کون السلام سلام کی مہلت دے تو آپ نے فرمایا جہاں ہے تو گئے دوسرے دن آ گیا کو قتل کر کے تین تین کھڑے کر دیے کہ بندہ کیوں آیا تم نے روکا کیوں نہیں اور کراشن کوٹ والا تم نے روکا کیوں نہیں اسرائیل اسلام کو روک لے میری حفاظت کر میں اس سے دوسرے دن اسرائیل اسلام آ گئے کون اسرائیل اسلام کی مولا تو آپ نے فرمایا مولا نہیں ہے روح کا محاصل یہ ہے کہ محافظ رکھنا اور موت سے ڈرنا یہ کافروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے مومن کا نہیں ہو سکتا آج کیا تھا کترا دعا مانگیا تھا کترا مل گئے پھر وہ آگے نہیں تھا دعا مانگی یار اللہ نمین اس بندے کو دکھا وہ حاضر ہو گیا دیکھا تو ہوش ہی نہیں تھا سلام بھی نہیں کیا اللہ نے فرمایا جس کو ہماری عشق کا آدھا قطرہ ملتا ہے وہ دنیا سے بے ہوش ہو کر نکل جاتا دنیا میں نہیں رہتا کھیت چھوڑ دیے دیا بابا اولا جس کو دیکھو عشق میں تو ہے اور محبت میں اتباع ہے ایک بندہ محبت کو سنا عبادت کرتا تھا اسے خواب میں اشارت ہوئی تو اللہ سے جو مانگتا ہے مانگ اس نے کہا کسی سے میں مشورہ کر لوں ایک ولی کے پاس گیا دوسرے اس نے کہا اس کے پاس جاؤ ایسے بہت ولی کے پاس بھیجا تو اس نے فرمایا ایک عورت دانے بھون رہی ہے اس کے پاس ایک سکھ کا سڑا سا بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ گیا اس نے کہا کالا نہیں کال گیا وہ کٹا پڑا تھا سر کے درد ٹانگے کے درد سر کے پاس بیٹھا حضرت آپ نے تو مجھے مشورہ دینا تھا آپ کا یہ حال ہے آپ نے فرمایا ہوئے ہر چیز مانگنی محبت نہیں مانگی ورنہ حال میرے جیسا ہوگا جس کو دیکھو موہے بے رسول آشے کے رسول اور بےمان کیا کریں گے ناطے پڑھیں گے سارا کفر کریں گے اللہ آ اللہ آ اور بےمان کہاں ہے اللہ رسول لو حرف ہے اللہ اس لیے آپ فرمائے ناطے پڑھیں گے تو کفر کریں گے اور گلی گلی میں کفر ہوگا اسلات و نے کہا یا رسول اللہ وہ لاونا نہیں پڑھے لکھے بیٹھے ہو حرف اسلات وسلام رسول اللہ ہے حرف اللہ ہے اللہ نہیں ہے ساری دنیا اللہ اللہ کرتی ہے حرف اللہ وہ دیکھو یہ لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ انام تو نام تو پڑھو کفر ہے جب حرف چلا جائے مانا تو تبدیل ہو جائے تو اللہ اللہ کرو گے کفر ہے اللہ کرو گے طاقت لگے گی اس لیے بزرگان دین نے فرمایا جب باری تو کا اسم پاک لو تو کہو اللہ ہو جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے یہ اس سے بھی ضروری ہے کہ کہو اللہ ہو اللہ حرف بھی بھول جائے گا ایک اور آسانی بھی ہو جائے گی تبارک کو تعالیٰ کہو اس طرح اللہ اللہ نہ کیا بہت بڑا کفر ہے اللہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ حرف اللہ دل میں ہے ہے ہے سمجھا آتا کلمہ بھی پڑھو یہ اذان ہے یہاں آزان صحیح ملے آسمان تک آواز جائے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے طالب علم کی علم پڑھنے کی آواز جائے آسمان تک تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کو پھر عذاب کو پھر بھی روک لیتا ہے علم کی آواز تو جاتی نہیں اذان بیماریاں دور جاتے ہیں شیطان اذان بھی ہمارے نصیب میں صحیح نہیں پڑھے لکھے بیٹھے ہو اخبار کہتے ہیں اخبار شیطان کا نام ہے بعض محمد کہتے ہیں وہ بھی کفر ہے بعض کہتے ہیں اشہد اللہ اللہ الہ الا نہیں بولتے ام تو تو پڑھو کفر ہے جہاں چلا جائے مانا تو تبدیل ہو جائے عمر بن عبد العزیز کے وقت ایک بندے نے اذان پڑھی سور سے آپ نے فرمایا تو نکل جا ہم میں سے نہیں ہے سیدھی آزان پڑھو اللہ تو کھینچو ایک لا الہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی کفر ہے کیونکہ ایک لا نفی کا ہے کھینچو گے تو نفی ہوگی نہیں کھینچو گے تو ضرور مثبت ہوگی جس طرح ربنا لکل ہم ربنا لکل ہم لا ہے لیکن اس کا مانا ہے رب تیرے لیے ساری ہم تعریفیں ہیں جب لا الہ کہو گے تو اس کا معنی اور معبود بھی ہیں وہاں کھچنا نہیں یہاں کھچنا ہے ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا لا کو کھچ کر پڑھتا تھا اللہ نے اس وجہ سے اس کو بخش بڑا کرو لا الہ یہ نفی کا ہے کھچو لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ بعد محمد کہتے ہیں وہ بھی کفر ہے محمد الرسول الرسول محمد اللہ کلمن جب کلمانی تو ایمان کیا میرا جی بڑا دکھتا ہے غور سے سننا میں فقیروں کی باتیں سناؤں گا علماء کی نہیں سناؤں گا عالم اور فقیر میں فرق ہے جب تک لوگ فکرا کے ہاتھ پہ شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے ہم بھی مارے گئے ہم اپنے نام بھی گئے بھائی جی، اللہ علیہ نے فرمایا کئی سال علم پڑا ہوں کئی سال میں فوکرا کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ آیا فرمایا وہ دو چیزیں مشکل ہیں علم کا سمجھنا اور علم پر عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے نصیب نہیں ہوتا ہاں فکرا ساتھ یہ بریلی کا ولی سے کوئی تعلق نہیں اور شیعہ کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہ کہو دیوبند کہتے ہیں جی ہمیں کوئی شیعہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو وہ بھائی نے کہا تم آؤ جس بات پر ہم لکھ دیتے ہیں تم لکھ دو تم ہمیں گالی دو ہمارے اسلاف کو برا بھلا نہ کہو ہم تمہارا نام ہی نہیں لیں ہم اپنی بات نہیں کرتے ہم شراب کی بات کرتے ہیں تم داتا صاحب کو مشرق ہم تمہیں تمہیں کچھ نہ کہیں اور تبلیغ عام کی اجازت ہے گلی گلی ہماروں کے دروازے کھٹ کٹاتے ہیں اب مجلے سے خاص میں اپنوں کو نہ بچائیں ارے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے دفاع حرام نہیں ہے ہم اپنوں کو بچاتے ہیں تمہاروں کے پاس نہیں آتے تم ہماروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو تمہیں تبلیغ عام کا حکم ہے ہمیں اپنی مجلس میں تبلیغ خاص کی بھی اجازت نہیں اس بات پر آ جاؤ دیو بندی خدا کی قسم لکھ لو تم کہ ہم تمہارے اسلاف کو برا نہیں کہیں گے ہم ہمیں گالی دو ماں کی بہن کیا ہم اپنی بات نہیں کرتے ہم تمہارا نام ہی نہیں لیں گے یہ اور بات ہے کہ جن کو ہم ماں باپ سے اوپر سمجھتے ہیں تم ان کو مشرق کہو ان کو گالی دو ہم تمہارا نام نہ لیں یہ نہیں ہو سکتا علماء اور فقیر کا فرق بھائی جدید نے یہی فرمایا کہ کئی سال علم پڑھاؤں کئی سال فوکرا کی صحبت بیٹھا فرمایا علم سمجھ آیا دو چیزاں مشکل ہیں علم کا سمجھنا اور پر عمل کرنا بریلوی کا کسی ولی سے تعلق نہیں اور شیعہ کا حضرت علی سے تعلق ارے بام سلطان فرماتے ہیں صاحب تین تو لکھیا منسیا اور اتنی کم نہ ماسا ہوں یہ ولی نہیں ہے اور بریلوی کہتا ہے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ہم آل سنت وال جماعت ہیں اور احمد رضا خان صاحب بھی آل سنت وال جماعت علیکم بھی سنت و سنت خلفائے راشدین سوال میں نے اہل حدیث کو کہا تمہارا مسلک جو ہے مسلمین ولا مسلمین بلا تمہان تم مسلم ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مرتے دم تک اس نام کو نہیں چھوڑنا شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی ذاتی مفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی ہے اور جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا اپنی جماعت کا جیسے کرے دوسری یہ چار لانتے ہیں اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا بولتا ہے جماعت کے آستین مومن میں یہ کیوں ڈالی یہ سب جاہل لوگ فرمایا بریل بھی آپ نے فرمایا نشی نہ سن تھا برگوسن اور فرماتے تھے یہ بےمان ہر دیکھ کا چمچا ہے اور میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے وہی بستی بریلوی کی تھی دس سال پہلے اب وہی بستی شیون کی ہے وہی بستی بریلویوں کی تھی دس سال پہلے اب وہی بستی دیوبندیوں کی ہے فرمایا ہر دیکھ کا چمچا ہے یہ بادامال کی طرف ہر طرف بٹ رہا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی بات یہ چار ہیں جماعت بنانا جماعت پسندی میں بزرگ فرماتے ہیں انصاف نہیں لیتا شخصیت پرستی شخصیت پرستی نہیں ہے اور رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے رسول بے دن اللہ نیا قانون لاتا ہے اور نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے قانون میرا رب بناتا ہے اور اشاد رسول کی معرفت کرتا ہے رسول کے بغیر کوئی نیا قانون نہیں لا سکتا اللہ نے تین سو تیرہ رسول بھیجے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں رسول مرحبا بہت غلط ہے بہت غلط ہے بہت غلط ہے ارے ہم تم ہمارے نچلے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے یار ہم کتنا نچلے ہیں میں اپنے نام کہوں کوئی حد نہیں اور وہاں اونچے ہونے کی کوئی حد نہیں ہم نچلے لوگ کوئی مقصد لے کے جائیں اگلا ہمارے آنے کا جتنا اہتمام کرے ہمارا مقصد پورے نہ کرے چندیا لگائے مرچا لگائے جو کوئی شور بچائے لاچے گانے اور ہمارا مقصد پورا نہ کرے ہم اس کو اس کو مانیں گے اس کو ٹھیک مانیں گے راضی ہوں گے یہی ووٹوں والے لوگ یہ جاتے ہیں یہ جتنا روٹیاں کوکڑیاں مرغیاں سب کچھ ان کا اہتمام کرے آنے کا لیکن ان کا ووٹ نہ دے یہ روٹی بھی نہیں کھائے تو بھائی مانو سردار جہان کا روحانیت کا بادشاہ پوری کائنات کو جہاں عقل تقسیم ہوا اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے وہاں آمد رسول مرحبا نہیں مقصود آمد رسول مرحبا اور اللہ نے مقصود خود بیان فرمایا ہے وہ ماشاء اللہ رسول ہے اللہ تو آبید اللہ میرے رسول کی شان ہی اس میں ہے کہ حکم اس کا مانو قانون اس کا چلاؤ اس لیے میں محبوب بھیجتا ہوں ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو کافر بھی بنا دیتے جب بے سچ فرمائی اعلان ریاست رسالت فرمایا پھر اکیلے ہو گئے وہی پتھر مار رہے اب بھی ذات کا میلاد منایا جا رہا ہے رسالت کا میلاد نہیں منایا جا رہا رسالت کا میلاد تو احکام اور قانون سے تعبیر ہے بریلو نے تقریر کی جو جھنڈے نہیں لگاتا جھنڈیا نہیں لگاتا جلوس نہیں نکالتا وہ گستاخ ہے فیصلہ باد دیا میں نے خود وہ تمہارے اولیاء نہ جلوس نکالتے تھے نہ مرچا نکل لگاتے تھے پھر وہ گستاخ ہے اب ان کو جواب بھی نہیں آیا آ فرماتے تھے ملا دے منا پھنسا دی یا حضرت یہ کیسے فرمایا ملا ملاد منائے گا اور تین سال سے چھٹی ہو میں ملا کا ملاد کیسے فرمایا دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر یہ ملاد گھر گھر ہو جائے گا ولی کا ملاد نہیں ہوگا یا حضرت ولی کا ملاد کیا ہے وہ ہے دین کو چھوڑ یہ ہے دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہیں نفس و شیطان سے جہاد کر جی میری آباد نہیں رسول خدا کو شاد کر پھر ملا کر فرمایا یہ نہیں رہے تکبیر رسالت تحقیق غوثیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا نقصان ملا دیروی صدی لگی تو تمہارے شریف والے روک پڑے کیوں روئے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا خلیفہ بھیجا اہل نظر تھا فرمایا بستی کا کیا حال تھا یا حضرت کلمے پڑھنے والے سارے تھے اور مومن چھ تھے اللہ نے کہیں یہ کلمے کی نشانی مومن کی نہیں بتائی قرآن مجید میں انمومن اعزاز ہو کر کیونکہ کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے اللہ نے نشانیاں بتائیں کہ مومن وہ ہے میرا نام ہے دل کانپ جائے وہ حاکم کو دل سے حاکم مانتے ہو نا یار مانتے ہیں وہ چار دن دن کی پیشی دے دے جب تک اس کی پیشی کا تسلا نہیں کریں گے آرام نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو دل سے مانا ہے اللہ کو جو دل نے سے مانا ہے تو اللہ نے فرمایا اون کا بھی یہی حال ہے یکشونا نہ رکھ پا ہوں میں یقاف نسول صاحب وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور حساب کا خوف ہے ان کو ہر کے ایمن عذاب حق بوت نیست مومن کافر مطلق بوت جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہے مومن نہیں ہے کافر مطلق ہے یعنی جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے حدیث پاک ہے مسجدوں کو رنگ میت کریں گے سگاریں گے گھر کی طرح جتنے نماز پڑھیں گے مومن ایک ہی نہ ہوگا اس پندرویں صدی کا حال اللہ سے ایمان مانگا کرو روزی بغیر مانگے دیتا ہے ایمان سے جب تک محبت نہ کرو مانگو نہ ایمان دیتا ہی نہیں بڑی نعمت ایمان طوریت کا نقصہ ملا یا رسول اللہ طورت کا نقصہ مل گیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی تلاوت کرنے لگ گیا دین سمجھا رہا ہوں ملاد کرنے والے تلاوت کرنے لگ گئے آپ کا چہرہ مبارک بہت رنجیدہ ہو گیا بہت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر تجھ پر رونے والی اور تیرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا آپ نے فوراً توجہ فرمائی عرض کی یار العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے محبوب کو ناراض کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور کتاب قرآن ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر ہم راضی سے سننا مسلمان مسلمان کہلاتے ہیں آپ نے توجہ فرمائی فرمایا تو میرے قرآن کو چھوڑ کر تو آسمانی کتابیں ہیں نہیں فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر تو قرآن قانون چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے میرے قرآن کو چھوڑ کر تو ریت کا قانون چلاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے فرمایا اگر موسا علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے گا کیونکہ وعدہ میساک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کیا اور دو وعدے لیے میرا محبوب آئے جو دیوبند کہتے ہیں مدد شیر کے ان سے پوچھو منو نہ بے بادل نہ بے باد بھائی مانو بعد میری آیات پر ایمان لاتے ہو سب کو کیوں نہیں مانتے انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے رسول سے جو پاک ہے معصوم ہے جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی جہل ہے معصوم اسے کہتے ہیں جس سے سگیرہ گنا ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے مسئلہ سمجھنا معصوم نہیں ہے میں نے ایک بچے کو گندگی کھاتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے طرح طرح کا گناہ کرتے ہیں اور معصوم وہ ہے جو صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہو سوا اسمت کا ہر سوا انبیاء علیہ السلام کیا اور کسی پر لگانا ہی جس طرح کو معصوم معصوم صرف صحابہ کو بھی معصوم کہا گیا ہے معصوم ان کو بھی نہیں کہا گیا تو موسا علیہ السلام کا قانون نہیں تھا پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے یعنی احکام تبدیل ہوتے ہیں جب بھی اللہ تعالی قانون خود بناتا ہے اور اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے نبی کی معرفت بھی اس لیے رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہوتا ہے رسول کتنے ہیں تین سو تیرہ چار رسول بڑی کتابوں کے ساتھ آکام لائے اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ آکام بدلتے رہے یہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ یعنی آکام منسوخ ہو جاتے ہیں رسالت ہے بھی آکام سے تعبیر اس لیے کوئی رسالت کا میلاد نہیں منائے گا وہ میں نے آیت پڑھی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا بات رات کا میلاد کافر مناتے تھے جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا اکیلے ہو گئے پھر اللہ نے فرمایا وہ ماں محمد رسول وہ میرا محمد نہیں رسول ہے بھائی مانو محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیوں نہیں مانتے اب بھی ذات کا میلاد منایا جا رہا ہے رسالت کا میلاد بے شک نہیں ہے کون سی بات کر رہا ہوں ہاں رسول رسول کا ناسک یا حضرت سرکار فرماتے ہیں مومن کی بات یا نشانی وہ ہے کہ وہ دین کی بات توجہ سے سنے گا دوسرا فرمایا سچی بات قبول کرے گا آخری نشانی بتائی کہ سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے بتا دیا میرا کیا بتاؤں آپ کو پتہ نہیں کون سی بات کی تو آپ سن کیا رہے ہیں اس کان سے نکال کر اس سے یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آن سے نکالنے والی نہیں ہے دل میں بٹھانے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں جو نا کے شکل بیان نہیں کر سکتا اس نا کے شکل سے ایک حکمت میں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا رسول کا کوئی رسول ناسک ہو میرا رسول سب کا ناسک ہو اور میرے رسول کا کوئی ناسک ہو ہی نہ جس کو ناسک بنا رہے ہو برٹش کو ماں چوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسک بنا دیا پھر میلاد برٹش کا کرو واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مت کرو ارے برٹش کا قانون چل رہا ہے نا تو حضور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے رسول سمجھا پھر میلاد کس کا ہے کلمہ کس کی ہے یہ تمہارے ہمارے بچے ہیں جو برٹش کا قانون چلا رہے ہیں اور کہاں سے چار جماعتوں سے بریلوی شیعہ دیوبند اہل حدیث ان میں سے اور میران حضور تم برٹش کا ملاد بناؤ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی مانو ناسک بنایا تم نے جس کا ناسک کوئی رسول نہیں آپ کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک یہ کتاب بھی منسوخ ہونے سے پاک ہے کوئی کہے گا مدینہ سونا مینار سونا بازار سونا ارے دین سونا نہیں ہے آپ کو بھی حسین نہیں کہیں گے کہ داڑھی مبارک رکھنی پڑے گی مینار بازار یہ نئے نات خون نکلے اللہ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا کسی کو ایسا حسین بنایا ہی نہیں تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے فرمایا اس حسنا میرے محبوب کے آداد حسین آدات اسلام ہے رحمت کیا کہتے ہیں ولی ہے نہیں وہ کیا کہتے ہیں بازار سونا مینار سونا مدینہ سونا وہ کہتے ہیں بل گول لاب کمال ہی کشفت جمال ہی حسنت ہی اور محبوب تیری ساری خسلتے حسین ہے اور خسلتے اسلام ہے ایمان کا اسلام حسین ہے بازار حسین ہے مدینہ حسین ہے گا اسلام پہ اس لیے آپ نے فرمایا مانو مدینہ مدینہ کرنے سے کون سے لواد مات آتے ہیں اسلام اسلام کرو تو لواد آئیں گے اسلام کا ہم نام ہی نہیں اب وہ بات میری رہ گئی اس نے کہا یہ حضرت آپ نے مجھے مشورہ دینا تھا آپ کا یہ حال ہے اس نے کہا ہوئے ہر چیز مانگنا محبت نہ مانگنا اگر مانگے گا تو حال میرے جیسا ہوگا بنے جس کو دیکھو ہے ہے ہے ہے محبت کے رسول خون تو آپ نے فرمایا تیری شناخائیں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی بھی کالت فرمایا دل تو یہودیوں کو دیا ہوا ہے بیٹا یہودیوں کو دیا ہوا ہے اور تاریخ حضور پچاس پچاس ہزار لاکھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور سارے نات خون پھر برائیاں اور کرتے ہیں آپ نے فرمایا نعت نہ پڑے دونوں کو بری عادت پڑ جائے گی امام غزالی کا بھی یہی قول ہے چھوٹے چھوٹے حسین بچے دیکھو تو نعت پڑھتے ہیں پھر نخرے کرتے ہیں یہ سارے ان کو سوروں کو بری عادت پڑ جاتی ہے امام غزالی کا کال ہے اور پھر شاہ صاحب کیا عورت بھی نہ پڑے اور بے ریش لڑکا بھی نات نہ نعت وہ پڑھے جو دل زبان سے کہے وہی دل میں ہو یہ زبانی نہیں ان کو پچاس ہزار نہ دو نعت پڑھیں گے یہ تو ہیں پیسے کے لیے درو شریف پر وہ خدا کی قسم ایک درو شریف پر تجھے ثواب کی نیت ہے تو کروڑ نات پر اس کا ثواب زیادہ ہے شوگر میرا بنا پیسے کی طرح تو نعتوں میں لگا ہوا ہے اب وہ بات میں کر رہا تھا کہ علماء کے ہاتھ جب آئے مارے گئے جب فو کرا کے ہاتھ سے شعور ہمارا فٹاوا گیاس بڑی کتاب ہے اس میں یہ ادا نے گے کفر کریں ایک ولی نے بیان فرمائی ہے حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے موازن اکثر جہنم میں جائیں گے او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کفر کر تو علماء کے ہاتھ آئے اس کی نشانی ہے دو چار مثالیں ہیں کہ عالم اور فقیر میں کیا فرق ہے با جزید نے بھی فرما دیا اور خواجہ صاحب نے بھی فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے یہ نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں کار دا اور با جزید نے یہ بہت بڑی بات کی ہے سمجھنا بھی گمراہی ہے اور ہر سید کو پیر سمجھنا بھی اگر وہ شریعت پر پیر کا بیٹا عمل نہیں کرتا وہ پیر نہیں ہو سکتا دو چار مثالیں عالم اور فقیر کا فرق بیان کر فقر شریعت مبارکہ کے اندر ہے باہر نہیں ہے شیطانیت ہے باہر ہارون رشید نے اپنی بیٹی کو بیوی کو کہا تو میری قلم رو سے بہر ہو گئی ٹھیک ورنہ تجھے تلا اب دن کھڑا تھا آٹھ گھنٹے تیز رو سواری تھی گھوڑا اور بہر جانے کے لیے لگتے تھے بارہ گھنٹے تو دو سو علما اکٹھا ہوا انہوں نے کہا جا نہیں سکتی طلاق اور عالم بھی اس وقت کے آج کے کروڑوں عالم ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے وہ قرون اولا کے قریب تھے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی دوسری بار عورت پر نگاہ پڑ گئی پچھلی عمر میں تو آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی فرمایا ابو حنیفہ میرے زمانے سے کچھ دور ہو گیا اس لیے دوسری دوا نگاہ پڑ گئی ہے یعنی وہ عالم قریب اب پکوڑے رہا ہے تلنے والا بھی بزرگ ہے اور لینے والا بھی بزرگ پہنچ گیا دو جگہ رکھے ہیں فرمایا یہ دو جگہ کیوں رکھے ہیں اس نے کہا کالا لے دو آنے چھٹا کہ آج آلے ڈیڑھ آنے چھٹا یار عجیب تو بندہ ہے کہ تازے ڈیڑھ آنے اور پرانے دو آنے اس نے کہا وہی لے لے اس نے کہا یہ بات نہ مجھے سمجھا اس نے کہا وہ قسم ہے یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دس کے قریب بنے ہیں بنائے بھی میں نے ہیں جیسے کل بنے آج نہیں بنے مثال دینے کا مطلب وہ قرون اولا کے قریب تھے یہ قرون علماء ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ امام شافی کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ کی حدیثیں پڑھ کر بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا وہ حکیم ہیں ہم پنساری اب انہوں کا طلاق ہے زبیدہ خانہ فقیر کے پاس چلی امام شافی علیہ رحمت کے پاس دو سو علماء نے مریض کو مار دیا اب حکیم کیسے علاج کرتا ہے دیکھو تو یاد رہتا ایسا میرے ساتھ ظلم ہوا بادشاہ نے ٹائم نہیں دیکھا اس نے مجھے ایسا کہہ دیا ہاں میں طلاق نہیں چاہتی آپ نے فرمایا جلدی میں ایک گھنٹہ دن کھڑا تھا جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا تو مسجد میں بیٹھ گئی دین چھپا فرمایا جا تیرا نکاح بحال ہے سوال سوال سوال سوال سوال سوال سوال گئی انہوں نے خیرات کا امام شافی کا مسئلہ ہے ساروں نے کہا یار یہ طلاق ہو گئی ہے اس کے دماغ کو نقص آ رہا ہے پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے مجھے میرا نکاح بحال ہے سارے پیدا کھانا تیرا نکاح کیسے بحال ہے اس نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ تو سارے گئے ہارون اور رشید بھی گیا ہاں حضرت فرمایا میں ہارون اور رشید تیری بادشی سے بہر ہو چکی تھی مسجد میں تیری کوئی بادشاہ نہیں ہے یہ اللہ کی بادشاہ آج تو مسجد بھی آزاد نہیں ہے آج تو بےمان مسجدوں میں بھی مجھے ایک فوجی کہنے لگا کوئی مولوی دہشت گرد ہے سن لے تو جو ہزاروں سے بولا کتے کی طرح کاٹ رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے مولوی دہشت گرد ہے میں نے کہا وہ بےمان تو ایک مومن سے بات کر رہا ہے دنیا کا کوئی بندہ میں نے کہا دہشت گرد نہیں کہتا ہے کیسے میں آپ پر بھی سوال کرتا ہوں ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں کلاشن کوپ لے کر ایک نہیں خالی ہاتھ ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے داشت کس کی پڑے گی وہ ایمان سے کو بولیں گے نہیں اقراروں پہ لسان نہیں کریں گے مر جاتی ہے قوم حق کہنے سے نہیں کہے گا حق حق ہے بےمان مجھ پر وکیل ڈاکٹر پروفیسر تو بھی سمجھے ہوئے ہیں مجھ پر سوال کر دیا وہ میرے مخالف تھے میں جا رہا تھا مجھے بلایا کہتے ہیں اوئے مولوی اسلام لائے میں نے کہا تو کافر ہو گیا توبہ کر کہتا ہے کس طرح میں نے کہا اللہ تو اللہ تبارک حاکم الحاکمین ہے ارے جس کے قانون جس کا نہ وہ حاکم کہاں ہوتا ہے کہتا ہے تو پھر اس کا قانون بھی ہے ہاں بھائی ماں کہتا ہے یہ بے فرمانی ہو رہی ہے میں نے کہا اچھا تو بے فرمانی اس حکومت کی نہیں ہو رہی کٹل ہو رہے ہیں چوری ڈاکے ہزار آپ بے فرمانیاں سارا دن ہوتی ہیں ہیں مجھے کہتے سزا نہیں پاتے آپ بےمان تو اصل پر آ گیا حاکم جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے اور جس قانون کی جزا سزا ہو اس قانون کی بالادستی بھی موجود ہوتی ہے سولہ بےمانو اس حکومت کی سزا سے ہزاروں لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں بچ جاتے ہیں جنگلوں میں رہ رہے ہیں قتل کر کے غیر ملک نکل جاتے ہیں بادشاہ کو سزا نہیں ملتی حاکم کو سزا نہیں ملتی ہزاروں لوگ اس حکومت کی سزا سے بچ رہے ہیں تو مجھے بتا کہ اللہ کی سزا سے بچ کر کون گیا یا کون جائے گا بےمان میں نے کہا خوش ہو رہا اسلام نہیں ہے اسلام تو اس دن سے ہمارے سر پر بیٹھ گیا انسان ہر چیز نے انکار کر دیا ارد نہ کہا عرض اور حکم میں فرق ہے یہاں اللہ نے عرض کا کیوں کیا کہ عرض میں اگلے کو اجازت ہوتی ہے مانے یا نہ مانے حکم اگر حکم ہوتا تو کوئی ٹل نہیں ٹال نہیں سکتا اس لیے اللہ نے اختیار دیا کہ تم پسند کرو گے انہوں نے ڈر گئے مینا وہ انسان ارے ہم نے اٹھا لیا بےمان اسلام تو اس دن سے ہم پر بیٹھ گیا وہ امانت کیا تھی کم بھیجوں گا مانو گے تو جنت دوں گا نہیں مانو گے تو جہنم دوں گا مل بسکال ضرورت میں نے کہا تمہاری بےمان کی ہے کہ ایک سزا سخت ہے ہمیشہ کی ہے آپ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا لوم فی دنیا دنیا میں رسوا برباد کر دوں گا اور آخرت بھی تمہاری تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے جاننا میں ڈال دوں گا کون بچ سکتا ہے دنیا کا بادشاہ بھی نہیں بچ سکتا بےمان اللہ کی سزا سے تو اسلام کا انکار کرنا تو اللہ کی حکومت کا انکار ہے بےمان اسلام بھی ہے ہاں بات ایک اور ہے ہم بےمان بے وقوف ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی سزا ہے یہ لے لو گے تو جزا دوں گا اگر یہ نہیں لو گے تو ہمیشہ کی اور سخت سزا تو ہم بے وقوف نے اپنے اوپر سخت سزا تو ہے پھر تو ہماری بے وقوفی ہے بےمان اسلام بھی ہے اسلام کا قانون بھی ہے نہ ماننے والے کو سزا بھی ملتی ہے دنیا کا بادشاہ نہیں بچ سکتا ہم نے اپنے اوپر ہمیشہ کی جو کچو مر نکال دے میں نے کہا اللہ کی جیل بھی ہے کہتے میں نے قبر جیل نہیں قبر جیل لیا ہے کسی کا پتا ہے کیا ہو رہا ہے لے کے دیکھتے ہیں جی آخری آرام گاہ یہ بھی بے وقوفی ہے آخری آرام گاہ تو جنت ہے اس میں بچھو ہیں سب ہیں فرشتے اندھے گرد مار رہے ہیں ڈورے آواز ہر چیز سنتی ہے ان کی چیخ پکار تجھے کیا پتا کہ سزا کیسی مل رہی ہے اور اب بھی سزا مل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تشریف گھوڑا دوڑا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں دوڑا فرمایا قبر والے کو سزا مل لیا اس کی چیخ سے گھوڑا ڈر گیا حدیث پاک چیخیں نکل گئی تو ہماری بے وقوفی ہے ہم نے ہمیشہ کی دینی اور سخت جزوی اور یہ ہم نے سزا اپنے اوپر نہیں رکھی یہ ہماری بے ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وقت عورت کوٹے پر چل رہی مرد آ گیا وہ روکتا تھا اوپر نہ چڑھ اس نے کہا ان سیڑھیوں پر اوپر پیر رکھو تو طلاق نیچے رکھو عالم اور ولی کا فرق بیان کر رہا ہوں عالم بھی وہ تو پہلے بتا چکا ہوں علماء کو نہ کہو یہ عالم ہے ہی نہیں وہ بیٹھ گئی سارے علماء کے پاس سب نے کہا طلاق کیونکہ اس نے دونوں طرف شرط لگا دی آخر جان اترے گی یا چڑھے گی طلاق ہو جائے گی وہاں بیٹھی رہے تو ٹھیک ہے کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے آپ نے فرمایا اس کو لکڑی کی سیڑھی پر دو کیا کرو لکڑی کی سیڑھی پر بچ گئی طلاق نہیں ہوگی ایک کافر نے جنو پہنی اوپر تین کمیز پہنے اوپر چادر اڑی گیا علماء کے پاس اتو فراست حدیث پاتا اتو فراست بے نور اللہ مومن کی نگاہ سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یار وہ میں رسول سے جو وعدہ لیا اللہ نے وہ میں بیان کر رہا تھا اور تو وعدہ تھا بے ہی والا اے نبی اور رسولو میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا یہ مدد شیر ہے حافظ بیٹھا ہوگا بتاؤ نے بتاؤن تم ایک دوسرے کی مدد کرو پرہیزگاری پر اور اچھائی تعاون والو تو وہاں کسی کی ظلم اور ناجائز مدد نہ بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے مدد واجب ہے یہ تو کہتے ہیں شرک ہے بے ایمان اور علماء کہتے ہیں واجب ہے اس آیت سے دین کی مدد کرنا غریبوں کی مدد کرنا مساکین کی مدد کرنا یتیم بیوہ کی مدد کرنا تو واجب ہے اس آیت سے وہ کہتے ہیں مدد شرک پھر کہیں گے ہمیں ایک اللہ کافی ہے صحابہ عرض کرتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل حدیث قرآن یہ سمجھ نہیں سکتے تو اللہ نے فرمایا ومار سلنا کا اللہ کا فتح اے محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کے بھیجا قرآن ہے نا یہ شرک کہتے ہیں یہ کہتے ہیں صحابہ یہی کہتے تھے میں ارے اللہ ذاتی طور کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا اسے اور آیت وعدے یا نبی حسبک اللہ اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے وامن اتباع کل من المومنین اور مومن جو اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہے قرآن مجید ہے مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے نبی کا مومن کو کافی نہیں ہو سکتا اب کون سی بات میں کر رہا تھا ہاں شاباش سب علماء نے کہا انہوں نے کہا میں نہ بتاؤ مجھے فراست المومنین جان بے نور اللہ اس کا معنی کیا ہے تو علماء نے کہا ڈرو اللہ کے مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مانا بھی یہی ہے اس نے کہا یہ مانا تو مجھے بھی آتا ہے مجھے ایسا مانا بتاؤ جو دماغ میں جگہ کر جائے سارے علماء علاقے کے پھرا سب نے یہی مانا بتایا تھا بھی یہی وہ جا رہا تھا کسی نے پوچھا کدھر گیا تھا اس نے کہا یار ایسی بات ہے کسی نے مجھے مانا ایسا نہیں بتایا جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے اس نے کہا فقیر کو سوال فقیر کا علم اور ہے اس نے کہا ہو رہا ہے تو تو جا صحیح فقیر کو سوال کر وہ گیا کہتا ہے او فقیر میرے سوال کا صحیح جواب دینا میں کلمہ پڑ جاؤں گا وہ پورے علاقے کے علماء پھر مجھے جواب کسی نے ایسا نہیں دیا جو میری دماغ میں جگہ کر جائے آپ نے فرمایا بتا کافر وہ یہاں حیران ہو بھائی اس کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ مجھے پہلی دفعہ میں کہاں کا ہوں اس نے مجھے کافر کہہ دیا حال میں تو یہاں خراب ہو فرمایا اتنا معنی کیا اور معنی معنی صحیح بتانا بتانا سارے علماء نے نے نہیں نہیں بتایا جو وہ آپ فرمایا کافر چادر اتار دے تین قبیض پہنے یہ بھی اتار دے تو نے کفر کی نشانی پہنی ہے یہ اتار دے اس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ گیا اللہ اکبر نعرہ رسالہ منافق کسے کہتے ہیں جس کا اندر باہر ایک نہ ہو ایمان سے یہی بات ہے نا کافر کا اندر باہر ایک مومن کا اندر باہر ایک کافر کا لیبل پیشاب کا اندر پیشاب مومن کا لیبل دودھ کا اندر ہی دودھ منافق کا لیبل دودھ کا اندر پیشاب یا منافق وہ ایمان سے کہو اب میں آپ کو بات کروں گا کڑوی بات بھی آئے گی تو خوش ہوتے رہے ارے باہر یہ علم علم لکھا ہوا آتا ہے سکولوں کے لکھا ہوتا ہے بولو تو صحیح ہے علم علم نور لکھا ہوا ہوتا ہے تو باہر علم ہے اندر والوں کو عالم کیوں نہیں کہتے ایمان سے بھی یہ علم ہے شکر تم کو کہو تم بھی عالم ہو تھندار عالم ہے پٹواری عالم ہے سپاہی عالم ہے تحصیلدار عالم ہے سارے عالم ہیں یا اس علم نہ کہو تو یہی منافقت ہے کہ اندر باہر ایک نہیں یوں علم علم کہتے ہیں پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے اور سنو لوگوں کوئی ماسٹر پروفیسر بیٹھا ہوگا بات غور سے سننا کڑوی بات بھی آئے گی ایک لڑکا حق کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے ماں نے پوچھا کیوں مارتے ہیں ماں میں سچ کہتا ہوں بیٹا بھی سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے ہاں ماں سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے اس نے کہا بیٹا میں نہیں مانتا مانتی ایک دن اس نے کہا ماں تجھے سچ کہوں تو جوتی اٹھا کر بھاگ پڑے گی اس نے کہا سچ کے جا میرا بیٹا دوسرا سچ کہے میں چھتی ہوگی تمہیں مارنے بھاگ پڑی ہوئی وہ ادھر ہو گیا کہا ماں میرے باپ کو کتنے سال ہوئے مرے ہوئے دو سال تو صبح اٹھتی ہے ہے تو نہاتی صابن مارتی ہے کجلا سرخی موسا کپڑے اچھے ہار سنگار خوشبو لگاتی ہے یہ کس کے پاس جاتی ہے اس نے کہا خرچ ہوا تھا بچہ ماں کو ایسا کہتا ہے اس نے کہا یہ ماں اسی لیے سچ کہنے والے کو ارے صحابہ کو ریت ہزار روپئے پیتے گئے نہیں پیتے گئے کہ وہ دالن تھے چور تھے اس لیے تو جو حدیث پاک کا معنی بدلے اور سے سنو جو حدیث پاک کا معنی بدلے مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان سکول والوں نے دو حدیثوں کے معنی بدلے غور سے سننا اتہور شطر المان اس کا معنی کیا صفائی نے سمیمان ایسا ہے بھائی کوئی پڑھے ہوئے ہوں گے صفائی نے سمیمان کیا دنیا کی کوئی طاقت تہارت مانا صفائی نہیں کر سکتی تہارت مانا پاکی ہے اصطلاحی مانا بھی کر صفائی نہیں انہوں نے حدیث پاک کا معنی بدلا جو حدیث پاک کا معنی بدلے مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر بلے شاہ نے اس کی تشریح کر دی فرمایا تن صفا ہر کوئی کرتا من صاف کرے دا کوئی بلے شاہ جی من صاف کرے دے جنت وے سنائے صفیہ تو پھر من کیا ہے یہودی چودہ دفعہ صابن مارتا ہے بھائی مانو تہارت مانا صفائی نہیں ہے تہارت مانا ہے پاکی نے تو اس حدیث کا معنی بدلا نہ بدلا اور جو حدیث کا معنی بدلے مرتد ہو جاتا ہے وجب القتل ہے دوسرا اتلے بول علما بلو کا نا بسی اصل ہے اتلے بو آل علما اتلے بو اتلے بو پڑھو حدیث پا علی فلام مدگم لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ملا کر پڑھا جاتا ہے اب کوئی بیٹھا ہو میں بتاؤں مجھے کوئی بتائے علم اور علم میں کیا فرق ہے حدیث پاک میں ہے علم فریضت تو علم مسلم تو علم اور علم میں فرق بتاؤں علم ہے نکرا نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے ارے العلم ہوتا ہے مارفا جہاں الف لام لگتا ہے وہ مارفا ہوتا ہے مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے جزوی اور ناقص کو العلم نہیں کہا جاتا ارے ایک شہر کے آپ سکون آٹھ نصاب ہے دنیا میں تو ہزاروں نصاب ہیں جزوی ہو گیا ناقص جہاں مرضی ہے بدل ڈالا ارے ناقص اور جزوی کو علم نہیں کہا جاتا جہالت ہے اس حدیث کا معنی بھی انہوں نے بدل دیا الرحمان اللہ قرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا حقیقت معرفت سب اس سے پھوٹتے ہیں یہ جامع ہے یا جزوی ہے جامع کائنات کے لیے ایک یار بولو تو صحیح مشاہدے پر بات کر رہا ہوں کوئی نہیں بول رہا جو تمہیں نہیں آتا یہ کائنات کے لیے ایک ہے جامع ہے نا اور کامل جو بدلا نہ جائے یہ پندرہ سو سال ہوا بدلا ارے کامل بدل دیتا ہے بدلتا نہیں جزوی اور ناقص آل علم نہیں کہا جاتا علم جامع اور کامل کو کہا جاتا اس حدیث کا معنی بھی بدلا اور مومن مومنٹری نا مومنین محبوب نصیحت فرما فائدہ مومن کو دے گی غیر مومن کے لیے میری تقریر نہیں ہے جو مومن ہے ان کے لیے ہے جب سید کی تبلیغ غیر مومن کو فائدہ نہیں دیتی جو میں بدکار کیا شاید کتاب سن رہے کتاب پتہ نہیں کون سی ارے جب الکتاب کہو گے قرآن مجید ہوگا دنیا کی کوئی کتاب الکتاب نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم نہیں ہو سکتا سمجھ آئی نہیں آئی اس کو یہ دو حدیثوں کے معنی بدلے اس لیے ایمان سے فارغ ہو گئے میں کیا چشتہ شریف یہ تو ایک فتنہ اٹھ رہا ہے مرزائیوں کا یہ بھی انسداد کر رہا ہے ہم نے اپنوں کو بچانا ہے عقیدہ صحیح بتانا ہے تاکہ بچ جائیں بے انہوں نے کہا منصور اللہ نے کہا نالح میں ہاں۔ تو ہمارے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان میں انہوں نے کیا فرق ہے ہمارے علماء نے جواب دیا متشابہات میں آئے وہ اب انہوں نے پمفلیٹ چھاپے بھی اس کو بھی متشابہات میں گن لو تو سنو متشابہات کا پرچار نہیں کیا جاتا بھائی مانو متشابہات کا ہم نے پرچار کیا شریعت نے سزا دی اور ہم پرچار کر رہے ہیں متشابہات کا پرچار کرنا حرام ہے تم تو پرچار کر رہے ہو ہم پرچار کر رہے ہیں لوگوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو حق مانو ایمان سے کوئی کہہ رہا ہے ہماری جماعت کا تو بے مانو کا پرچار ہی نہیں اس کا جواب ہے طرح سے شریف میں گیا تو وہاں علماء پر سوال کیا لوگوں نے جو کچھ حضور صلی اللہ یقیدے پر بات کر رہا ہوں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہونا ہے ہمارا کیا قصور ہے یہ بہت بڑا ہے مجھ کو پرچی دی نہ کر سکتا اب اصلی مسئلہ کیا ہے جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہونا ہے وہ گمراہ ہیں ارے جو کہتے ہیں جو ہونا تھا آپ نے فرما دیا بات وہی ہے لیکن عقیدے میں فرق ہے وہ تو فرمان کی نوسط گنتے ہیں بڑا فرق ہے جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہونا ہے وہ گمراہ ہیں جو کہتے ہیں جو ہونا تھا آپ نے فرما دیا وہ صحیح ہے ایک بات دوسرا کہتے ہیں سب کچھ اللہ نے لکھا لکھی ملے گی یہ تقدیر تقدیر پر بہت حرام ہے صحابہ کا راب ناراض ہو گئے کہ میں تھوڑا سا تمہیں سمجھاتا ہوں جو ایمان والا ہے اس کی سمجھ آ جائے گی نہ کہ سکل محمود نبی سے پیار کرتا تھا گزرا نے کہا تو ایاز سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کہا لال لے لیا گیا لال وزیر کو دیا مار اس کو توڑ اس نے نہیں تو کیا آجاد کو دیا لال توڑ اس نے مارا دیوار پر لال توڑ لوگوں نے کہا دیکھ ایسے بے پیارا مانگتا ہے جس نے اتنا قیمتی چیز توڑ دی اب یہاں سمجھنا گور کی بات کرنے کی بات ہے تو اس نے کہا نے لال کیوں توڑا میرا قیمتی نے کہا بادشاہ سلامت میں معافی مانگتا ہوں معافی مانگتا اکیلا بلایا فرمایا ایا لال تو نے کیسے توڑا اس نے کہا بادشاہ سلامت لال قیمتی تھا تیرا حکم بہت قیمتی تھا اس نے کہا حکم تو میرا مانا معافی کیوں مانگی کی بادشاہ سے اللہ سے یہ مثال نہیں مل سکتی الحاکم الحاکمین سے ویسے تشبیر سمجھانے کے دے رہا ہوں اللہ کے ادب کی تو کوئی انتہا بھی نہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت تو بھی جانتا تھا میں نے کہا ہے میں نے ایسا کہنا بادشاہ کو بے ادبی سمجھی کہ بادشاہ سلامت کہتا تو ہے پھر ناراض بھی تو ہوتا ہے اس لیے میں نے معافی مانگی مسئلہ واضح ہو گیا شیطان سیدھا کیوں نہیں کیا قسمت آنے دوست بندہ آنے تو لانت آنے دوست رامت آنے تو یار بولان میں لکھا تو نے تقدیر میرا کیا قصور یہ ہے شیطان کا طریقہ دادے کا طریقہ کیا ہے آیا آدم علیہ السلام دانا کیوں کھایا یار العالمین میں بھول گیا معافی مانگ مطلب حکمت تو تھی اب ہمارے آگے سامنے دو رہا ہے شیطان کا ہے کہ لکھا تو نے ہے ہمارا کیا قصور ہے ایک دادے کا ہے یا رب العالمین میرا خطا کرتا ہوں بھول جاتا ہوں مجھے معاف کر یہ تقدیر کا مسئلہ تھوڑا سا ذہن میں آپ کو سمجھ میں آ آ گیا ہوگا مسلمانوں اب تھوڑا سا ملک کی تمہیں تصور دیتا ہوں میں گیا سڑک علاقے میں ادھر سڑک صوبے کی دھوم ہے سارے لوگ ہمارا باول پور صوبہ بناؤ تو باول پور صوبہ بناؤ میں نے ان کو کہا کہ بھائی مانو سارے صوبے علیحدگی پسند ہیں اس صوبے کو کیوں توڑتے ہو بڑا صوبہ اس کے ماتحت آتے رہتے ہیں پھر لسانی ہم لاہور لاتے ہیں ہمیں یہاں سے مار دیں گے یا نکال دیں گے وہاں سے پنجابی یہ فتنا کیوں ڈالتے اب وہ جوش میں ہے مجھے کہتا ہے تو انصاف کر شباز شاہ درے سے کانے تک لکھ لگا کر خاص بس چلا رہا ہے اور ہماری سڑکیں نہیں ملتی کیوں خاص بس کسور کی بسیں خالی جا رہی ہیں ارے بہتر ہے مارکیٹیں گرا دی وہ گرا دیے پٹرول پمپ مسجدیں یہ کہنے تک اس نے نے انہوں تو ایک گالی نکالی وہ میں نہیں کہتا نقل کفر کفر نے بات ہے انہوں نے کہا کیا ان کی ماں سے برا کرنے جائیں گے جو وہاں کانے تک خاص بات چلے گی سارے لاہور کو بوٹیوں سے سنگار رکھا ہے ہماری سڑکیں نہیں ہیں ادھر اربا ڈالر اپر پنجاب میں لگا رہے ہیں ہمارا صوبہ علیحدہ ہو جائے گا ہمیں اپنا حق تو ملے گا یہ حال ہے کہ بوٹیاں لاہور میں بوٹیاں کھائیں گے اب آپ کو معیشت سمجھاتا ہوں غور سے سننا معیشت دین بھی اور دنیا بھی سمجھانی ہے اسلام سمجھاتا ہے یہ امانت ہے اگر میں کسی ڈر سے امانت نہ دوں تو میں اگلے جہان پکڑا جاؤں گا اس جان کا عذاب ختم ہو جائے گا اگلے جہان کا ختم نہیں ہوتا غور سے معیشت سمجھنا کہ سکول والے بہمان نہ ان کے پاس دین ہے نہ دنیا ہے غور سے سننا ہے معیشت یہ ماسٹر یہ لوگ پڑھاتے ہیں معیشت تمہارے شگیت بتاتے ہیں کہ معیشت سے تم مارو استاد کو نہ دیکھو شگرد کو دیکھو بہمان جب تمہارے شگتوں کو معیشت کا پتہ نہیں تو تم کون سی معیشت پڑھاتے ہو تم نے نہ دین دیا نہ دنیا غور سے سننا میں سمجھا رہا ہوں کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کو فتح فرمایا کافر بادشاہ آدمی آپ نے فرمایا کلمہ پر اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا قتل کر دو اس نے کہا بھی مجھے پانی تو پینے دو اور مٹی کے پینے پہلے میں مٹی عرض کیا امیر میرا جب تک اس پیالے والا پانی میں نے پیو اس برتن میں مجھے قتل نہیں کرنا آپ نے فرمایا تو تسلے سے بھی تجھے قتل نہیں کریں گے اس نے نیچے گہرا پیالہ توڑ دیا پانی دوڑ دیا عرض کیا آپ خلیفت المسلمین نے وعدہ کیا ہے میں نے یہ پانی نہیں پیا اس برتن میں نہ یہ پانی برتن والا تو آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا آپ حیران رہ گئے فرمایا کافر ہو کر ہمیں چکر دے گی یہ فقیر سمجھاتے ہیں معیشت علماء کو پتہ نہیں معیشت تو آپ نے فرمایا اس کو میرے دوست کے پاس رکھو شاید یہ مسلمان ہو جائے رکھا گیا مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا جائے بادشاہ کر اس نے کہا میں بادشاہ نہیں کرتا مجھے کچھ بنجر زمین دے دو میں کاشت کر کے روزی کھاؤں گا فرمایا چاہے ایک مربع سرکاری زمین سے دے دو بادشاہ تھا مانگتا ہے تو دے دو گئے تو مسلمانوں ایک مرلہ بنجر نہیں تھا کاشت نہیں کاشت تھی المومنین میں نے ملک ہر بندہ میرا پوچھے ہر بندے کے پاس ہر چیز عام تھی کیونکہ یہ متفق الحم مسئلہ ہے کہ ملک کی ترقی کا سبب معاشی طور کاشتکاری ہے سمجھا ہے نا معاشی طور کیا ہے ہاں سب اس لیے کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور صنعت کار اللہ کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے کاشتکاری اعلیٰ چیز ہے یوسف گدا صاحب نے بھی یہی لکھا آپ کا بھی شعر ہے کہ دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہکان کو ملک کی ترقی کا سبب کسان بس کسان ہے بولے سر قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے علم سمجھا ہے جسے یہ فقط زبان ہے علم اصل ہے وہی جس کا ہمیں فرمان ہے لڑکیاں اسکول جائیں پھر بھی تیرا ایمان ہے کتنا کم ہے سوچ تیری کیسا تو ہے مسلمانوں جہاں لڑکا نہیں بچ سکتا وہاں ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں ہم ہیں ایمان والے قانون حکم انگریز کا حاکم غلام انگریز کے تو منائے آزادیاں کتنا کم پہچان ہے رے بہادر اسے کہتے ہیں جن کے باہر فتوحات ہیں عوام پر ظلم کرنے والوں کا نام چنگیز خاں کہا گیا ہے ارے عوام چیوٹی ہے اب چیٹو کو میں تلے رگڑ کروں مات کر کروں وہ جیسا کوئی بے وقوف ہے باہر جنہوں نے فتوحات کیے ہیں خالد بن ولی سلائی ان کے نام روشن ہے حاکم کے بیر ہوا سلطنت مروب نہ باشا حاکم وہ ہے کہ باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہو نیست حاکم کے اندرون سلطنت محبوب نہ باشا وہ بھی حاکم نہیں ہے کہ عوام میں محبوب نہ ہو یہ باہر رام رام ہمارے سیرپور ہو اور چھپے بیٹھے ہیں محبوب ہیں تو عوام میں نکلو کیوں نہیں نکلتے شاید کوئی گولی مار دے نہ عوام میں محبوب نہ باہر والے روپ سے تو باہر والے ملکوں تو اس نے کہا اب تو کوئی بیٹھا ہوگا یا ماسٹر پروفیسر اسے کو درامداد برامداد میں کون سے ملک ترقی کرتے ہیں اس میں کیا چیز افسل ہے تو کیا پڑھاتا ہے پروفیسر ماسٹر دیپ فادر کوئی بتا دے مسلمانوں ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برامداد زیادہ ہو جن کی درامداد زیادہ ہو وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور درامدادی نقد کرے پھر پیسہ باہر نکل جاتا ہے علماء فر یوسف گدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حاکم جو برآمداد کرے اور زر مبادلہ سے کرے وہ ملک ترقی کرتا ہے زر مبادلہ چیز سے چیز منگائے ایک درامداد برآمداد کم درامداد نقد نقدی نہ کرو پیسہ باہر نکل دوسرا ادھار تیسرا سود ملک کیوں نہ تباہ ملک تو خود بخود پھر تباہ ہو جائے گا دیوالیہ نکل جائے گا تو یہی ہمارے ملک میں میں بتاؤں رئی بینڈ سے لے کر بارڈر تک ہاؤسنگ سکیم سب ہاؤسنگ سکیم یہ نارائن تشویش نالن برق سے اچھا نالن تو نہیں لگائی نا سارا جھوٹ سارا جھوٹ اور ہے کوئی شریف کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے چھین کر رکھ دیا تو شیخ الجامی نے پوچھا آپ نے فرمایا بےمان و مناف کو تبر کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے نہیں جاتے صرف دو نالین مبارک لوگوں دو نالین ایک پھرے والی نالا مبارک یا ایک کسا مبارک یہودی کہتے تھے کہ نبیوں کو شعور ہی نہیں تھا نعوذ باللہ یہ اس نے شہر سور نے بھی لکھا ہے کہ واشیان اور صرف لباس اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے یہی بات ظالموں نے کی کہ نبیوں کو واقعی نالائن بنانے کا شعور نہیں تھا ایک دیو بندے کہہ رہا تھا یار وری باندھتے تھے اگر ایسی نالائن مبارک ہے تو بھائی مانو پہنو پھر ہم پکڑے جائیں گے امام کرتبی سرکار کے پاس اولیا مبارک تھا آپ پیر مبارک کا نقشہ کھینچنے لگے ڈر گئے کہ کیسا پیر مبارک نازک تھا محبوب خدا کا میں تھپ کئی طرح غلط بنا دوں تو مارا جاؤں کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں پنجے سے کھری دیا پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہے سردار جہان کی نالائن پاک ہے آشم اللہ سے آسا رہی بھائی مانو کیوں تم پیسے کے پیچھے پڑ کر جھوٹ بول رہے ہو آپ فرماتے تھے ہمارے اشراف اولیاء دین کو شروع کے دان اتنا فائدے دینے والا تھا کام کر گئے جو ولی سے ثابت نہ ہو نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے دین کے ساتھ جھوٹے پیر اٹھے جھوٹے جماعتیں اٹھی انہوں نے ظلم کر دیا دین کے ساتھ تو مسلمانوں یہ یہودی فتنہ ہے ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب دس کماتے ہیں ایک نہیں کھاتا اور حضرت علی نے فرمایا کہ شب قدر ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جو حکام بےمان ٹیکس لگاتے ہیں اس رات ان کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی حضرت آدم سے لے کر بڑی حکومتیں آئی ہیں ٹیکس اشیا کسی نے نہیں لگایا فرعون نے لگایا تھا ٹیکس اللہ عمرہ کسی حکومت سے بدماش کی بدماش چیزوں پر ٹیکس پیراسیٹامول کی گولی پر ٹیکس اور مسلمانوں فقیر اسے کہتے ہیں جس کی آمدنی کم ہو خرچہ دیا کسے کہتے ہیں فقیر جس کی آمدنی خرچہ حکومت اس کو دے فرض ہے اس پر لیکن یہ ٹیکس اس کو بھی نہیں چھوڑتا میرے پاس ایک غریب آیا پنڈ اسٹاف کا روتا ہوا ہے دبا ہے یہ حضرت پانچ ہزار تنخواہ ہے پچیس سو آیا تین ہزار کرایہ بچپن میں کھا کہوں میں اپنی لڑکیاں کوٹھی میں بھیج رہا ہوں کام کر کے برا برا کرا آتی ہیں یہی یہودی کتنا ہے کہ ایک کماتا تھا دس کھائیں اب دس کمائیں دس نہ کھائیں عورتیں باہر نکل جائیں عورتیں اپنے عزت فروشی کر کے روزی کھائیں اس لیے ٹیکس جو ہے جو ہی بڑھتا جا رہا ہے یہ بےمانی عیاشیاں ارے عمر بن عبد کا کچا کمرہ پانچ مرلے میں سرکاری زمینوں میں غریبوں کو مکان بنا دیے لدر پنڈ کے پر پانچ بیگے میں غریبوں نے مکان بنائے ہوئے تھے شباد نے بلڈوزر پھینک دیا اور اپنی تین بیگوں میں کوٹھی ہے دو کلو میٹر پارک ہے جو دس لاکھ روپے مرلے کی ہے اور نواز کے مکان رائب روڈ پر جا کر دیکھو دس مربے میں مکان ہے وہ لوگ یہی بات مجھ سے کرتے تھے کہ دیکھے آپ نے مکان دس مرلے میں وہ کہتے تھے انہوں نے جج کو خرید کر رکھا ہے وہ نہیں پوچھتا بھی دس مربے میں تمہاری زمین کیسے آئی تم بے مان اتنا یاشا کیوں کر رہے ہو پیسہ ضائع کیوں کر رہے ہو ہمارے سر کسے پوچھا یوسف رضا سے تو پوچھا اس لیے ہم صوبہ علیحدہ کر کے رہیں گے اس جج نے بھی شاہ نواز سے نہیں پوچھا مکان گرا دیے پانچ بیگھے میں تمہاری زمین ہے غریب مکان بنائے ہوئے تھے بےمان بادشاہ پر پہلا فرض ہے کہ وہ غریبوں کو مکان بنا کر دے پر جاؤ پانچ بیگھے میں بوٹیاں کروڑوں روپے لوا لگ رہا ہے اور نواز نے لکھا ہے ہم تمہارے خواب پورے کریں گے تم ہماری کام دیکھو وہ بئیمان یہ دے دے غریبوں کو وہ مکان بنائے ہو ظالم اس لیے شادی رحمت فرماتے ہیں کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی یہ منافق ہے دیکھو اسی پہاڑ پر کافروں کی فوج بیٹھی ہے بھائی سوچو ان پر اللہ نے پہاڑ گھیر دیا ایک کلومیٹر برف کا تودا یہ منافق ہے نا اور بزرگ فرماتے ہیں آج سے بھی برف کا زیادہ آدھا لاشیں پڑی ہیں نکلتی نہیں کافر بیٹھے ہیں کیونکہ یہ منافق ہے جو کافروں کے ساتھ کشمیر ہے وہ بحال ہے جو ان منافقوں کے ساتھ ہے وہ ختم کلمہ اور کام کافروں سے بھی بند بشر المنافقین عذاب علیم معبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دے ان کی نشانی کیا ہے کہ اللہ دینا خلون ال کافرین اولیا المومنین ان کی نشانی یہ ہے منافقوں کی کہ وہ مسلمانوں سے دوست نہیں کریں گے کافروں سے کریں گے ہاں جب تک ہو رہا محمد عزت وہ چاہیں گے ہمیں وہاں سے عزت ملے گی ان عزت اللہ جمیا ان منافقوں کو کوئی عزت تو ساری میرے پاس ہے یہ قرآن کیا یہ یہی سمجھتے ہیں ٹیکس لانا شیعہ ارے حضرت آدم سے لے کر بہت بزدل بہت دلی حکومتیں آئی ہیں مجھے کوئی ایسی حکومت دکھاؤ جو بغیر جنگ کے اپنے ملک میں غیر ملک کی فوج کو آنے کی اجازت دی ہو کوئی حکومت بتا دو یار ہندوستان نے اڈے نہیں دیے کیونکہ جس کی فوج حکومت اس کی بتیس اڈے دے رکھے حکومت اندر نہ پھر رہی اس لیے تعلیم کے لیے پیسے دیتا ہے اور ایسی کوئی بدترین حکومت بتاؤ ظالم جو قوم کو خود تو مارتی رہی ہے مجھے کوئی ہے لوگوں ایسی حکومت بتاؤ شوائد تاریخ پڑھو کہ اپنی قوم کو غیروں سے بنایا ہو کوئی بتاؤ تو سکول سے ایسے دلے بہت پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی تن دنا پھر رہی ہے اور ایسے ظالم اور واشی اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں آئے مشاہدے پر بات کر رہا ہوں مشاہدہ آپ کو دیکھا ہوتا ہے یہ علم کے تین یقین کے تین درجے ہیں علم ال یقین عین ال یقین حق الیقین علم ال یقین پڑھنے اور سننے سے آتا ہے عین الیقین یقین دیکھنے سے آتا اللہ نے فرمایا اللہ کو کلا سوف تعلمون تم کلا سوف سما کلا کل تعلمون علم یقین لطربن تربنا دو یقین میری ذہین سے انکار کرتے ہیں جب میری آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مان جائیں گے تو آئین الیقین پر کوئی بحث ہی نہیں ہے عین الیقین پرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو مسلمانوں اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوخ ہوتی ہے بےمان ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے ارے کوئی بیٹھا ہے جو وہ پورا خراب بنا ہے اس فیکٹری کو اچھا گئے کوئی ہے ایسا بے وقوف ہاں ہے بہت ہے بےمان وقوف ترین آخری حد ہے بےمان ترین بھی بے وقوف بے وقوف تار ایسے آگے کوئی حد نہیں بےمان بے وقوف ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے کہ پرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوخ ہوتی ہے دوائی خراب بنائے اس کمپنی کو کوئی اچھا کہے گا اور بےمان نہ کہتے ہیں اب مجھے بتاؤ پرزے غلط ہیں اور سکول اچھا ہے فیکٹری اچھی ہے جہاں لڑکا خراب ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں جا رہی ہیں ہم ہیں مسلمان کہاں ہیں مسلمان منافق تو ٹیکس اللہ لشیا بہت بڑا جرم ہے چیزوں پر ٹیکس ہزاروں ٹیکس گنے نہیں جاتے عیاشیاں اڑا رہے ہیں ہم غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں روٹی تنگ گئے ہماری اتنا مہنگائی ہے ارے دوسرا ظلم کیوں مولوی کا جرم نظر آتا ادھر نہیں آتا بھائی مانو مولوی کا ہے حکم متصل حکومت آباد سو مولوی اکٹھا ہو آپ کہیں اس کو مسئلہ بتائیں وہ تمہیں مسئلہ بتائے نہ مانو منا نہیں سکتا وہ ماننے میں منانے میں کمزور ہے تو ماننے میں آزاد ہو آزادی پر بھائی مان کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بوجھ کمزور پر گرفت کریں گے ان کا نام نہیں لیں گے بل دوسرا ظلم کیا ہے مجھے ریسٹ ہاؤس میں ایک افسر تھا وہ ہائٹ یہ سارے افسر بھی ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی کوئی کوئی لیکن سو بندہ زہر کھائے چار پانچ جائیں زہر کو اچھا نہیں کہیں گے وہ اس کی قدرت ہے جس کو بچا وہ انڈی کرپشن کا افسر ہے نیک حق کرتا ہے رشوت نہیں کھاتا وہ مجھے لے گیا رستے اس میں مسلمانوں دس بجے دن بلب جل رہے تھے اے سی چل رہے تھے بلب جل رہے تھے پکے چل رہے تھے بندہ کوئی نہیں میں نے چوکدار کو بلایا میں نے کہا یہ بند کیوں نہیں کرتا بھائی ماں اس نے کہا جی تین تین لاکھ تنخواہ ہے ان کے لیٹرینوں میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں بل غریب عوام دیتی ہے یہ کیوں بند کر تمہیں پتا ہے نہیں ادھر پتا نہیں ہے ادھر ہم مولوی کو دیکھیں گے بس ادھر ہم اندھے ہیں بھائی ماں بل محکمہ مال انار تحصیل تھانے پوسی پولیس فوج یہ سب بل تم ہم دے رہے ہیں سولہ روپئے یونٹ کیوں ہو گیا کہ وہ بہمان ہو چلاؤ تم اور بل ہم غریب دیں اس ظلم کہ بےمان لوگ جو ہیں سہتے ہیں ظلم فریاد بھی نہیں کرتے ایمان جو نہیں رہا مولوی پر غصہ ان کو دیکھو بےمانو روپیہ دو مولوی کو خاص طور سے بریج روپیہ دے تیری مرضی نہ دے وہ چھین نہیں سکتا تو دینے میں آزاد ہے وہ لینے میں کمزور ہے کمزور پر گرفت کرنا بہت دل کا کام اور آزادی پر چونکنا بے وقوف کا تو باتیں تو بہت رہ گئی ٹائم تھوڑا ہے میں ان سکول والی کو تمہیں بے وقوفی اپنا ایمان دیتا ہوں اپنی تعدیب مسلمانوں دنیا کا نام ایک ہو سکتا ہے بولو تو صحیح بھائی ہاں، دنیا میں سب کا نام ایک ہو سکتا ہے بولو تو صحیح اکرار بلسان تو کرو بھائی نہیں ہو سکتا نام ایک جب نام ایک نہیں ہو سکتا لقب کیسے ایک ہو گیا نام یہ سکول والوں کی تو میں آخری بے وقوفی سنا رہا ہوں نام عام ہوتا ہے لقب خاص ہوتا ہے ارے ساری دنیا محمد سوین رکھے گی جب عموم میں اشتراک نہیں آئی بےمان و خصوص میں کیسے آئے ساری دنیا کا لقب سار سر کنجر سر مجوسی سر یہودی سر کافی سر نکالے سر یہ سر سر یہ سکول والوں کی بے وقوفی ہے کہ بھائی مانو لقب بھی کبھی ایک ہو سکتا ہے جب نام ایک نہیں ہو سکتا لقب کیسے ہمارے اپنے لقب ہیں حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب سوری صاحب رانا صاحب چودھری صاحب یہ لقب ہے سب کو ملک صاحب نہیں کہو گے سب کو چودھری صاحب نہیں گے سب کو حضرت صاحب نہیں کہو گے لقب تو کبھی ایک ہو نہیں سکتا یہ تو ایسی بےمان کی بے وقوفی ہے کہ اس کو سمندر میں ملاؤ وہ بھی غرق ہو جائے سار سار سار یہ سر من غور سے سن سر مانا جناب علی کرے گا پھر کافر ہو جائے گا کہ اللہ نے کافر کو کلنا میں بالو مڈل قدس ہوا سے بد فرمایا ہے تو سارے اما کا فتوا ہے کہ کافر کی تعظیم کرنے والا بھی تو اس کا مانا جناب علی ارے میں کالے کو جناب علی کہے گا کنجر کو کہے گا پھر سر مانا بتا جناب علی کیسے ہے تو میں سار مانا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں ناراض ہو یا کیوں میں کالے سار تھا نہیں تھا وہ دلہ تھا نہیں تھا ہاں۔ ہمارے لقب اپنے ہیں حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب چودھری پھر دوسرے لقب بھی آئے چاچا بھی رہا پوتر بیٹا یہ بھی تو لقب ہیں ہاں۔ ہماری تہذیب آلہ ان کی تہذیب جو سور کا ہے کتے کا ہے نا ان کی تہذیب بڑی پیاری ہے ہم کو وقت ہوتا تو بتاتا کہ کفر کی مخالفت کے بغیر بندہ مسلمان ہو نہیں بے شک بے شک پھر تمہاری ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی پڑھا تھا وہ وقت گیا پھر خواتین سیٹوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا خواتین و حضرات خواتین و حضرات اب جمع اب لیڈیز نکالا لیڈیز خاتون جنت سے تعلق توڑ کر لیڈی ڈائنا سر جس کو دیکھو لیڈیز نہ نام مراد تیری عورت خاتون تھی اب لیڈی بن گئی لیڈی ڈائنا سے تعلق بنا دیا خاتون جنت سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں بےمان قوم ایسی بہڈو قوم جس طرح یہودی کہے اسی طرح اپنا عقل اپنی تہذیب کوئی ہم میں رہی نہیں لیڈی میں کہتا ہوں لیڈی اسے کہتے ہیں جس کا سو خسا ہمارے اپنے لقب دنیا میں وہ قومیں برباد ہوتی ہیں جلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں برشتہ دو باتیں میری سن لو ایک تو گھر گائے کرو دروازے پر روک گائے کرو اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کر گھر گئے شیطان کے نو بیٹے ہیں ایک سور رہتا ہے گھروں میں مرد بیوی عورتوں کو لڑاتا ہے جھگڑے نقصان اسی طرح اس کا کام ہے ایک بندہ تھا اس کے ساتھ بیوی لڑتی تھی وقت یار ختم ہو گیا بس دو منٹ ہے بیوی لڑتی تھی تین بجے تک دور پڑھ سکتے بیوی لڑتی تھی وہ گیا پیر کے پاس آپ نے یہی وظیفہ بتایا پڑھتا رہا ایک دن گیا تو بیوی قدموں میں گر پڑی ناشتہ پکایا کھلایا اسے خوب محبت کی وہ گیا پیر کے پاس آپ نے فرمایا شیطان نکل گیا فرشتہ آ گیا کیونکہ جب تک آمال نہ بدلو حالات نہیں بدلتے پیر یہ حالات بدل دے پیر آپ غلط کام کرے گا جوتے کھائے گا کامل پیر وہ ہیں جو مریدوں کے آمال بدلنے کی دعا کرتے ہیں حالات خود بخود بدل جاتے دوسرا رات کو سو رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنی خاندان کو اپنا مال رزق پیسہ ہر چیز میں تیری امان میں دیتا ہوں یہ دو باتیں تو یاد رکھنا سواری پر چلو اس بلا بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پھر کہو یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنی سواری اپنے پیسے کو تیری امان میں دیتا ہوں حادثہ نہیں ہوگا وقت نہیں بتاتا جو کتنا سدی ہے کتنا حادثات کی صدی ہے تو یہ دو باتیں یاد رکھنا اپنے آپ کو امان دینا اللہ تبارک تمہیں ہمیں اسلام پر رکھے اور ایمان پر مانگ ایمان مانگا کرو ان لوگوں مسلمانوں ایمان مانگا کرو جب تک مانگو نا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا آخر دعوا یار نماز تو پڑھ پڑھ اب نماز نہیں ہو نہ ہو نماز بعد بعد میں جنہوں نے بیت